مجاہد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا پھر انہوں نے کہا اگر تم بھی کھڑے ہو اور ہمارے ساتھ چلو پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کو سختی سے پکڑا جب ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی جبکہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے مجھے گھمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ڈانٹا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے جس کے ساتھ رونے کی آواز ہو حدیث عمر بتیس سو بارہ مسند احمد